حقیقت میں بلڈ پہ زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں لطف زندگی پایا نہیں کرتے یادیں زب چھو رنگ نمارا رنگ چلے زبا پر چھکے نبی کے لیوا غم سے گلا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں کرتے زندگی میں دربار ان کا در اقدس کیسا محبوب کی بارگاہ کیسی کہ جب بھی جیسا بھی کوئی سائل سوال کرنے آ جائے تو اسے مل ہی جاتا لا نہیں نہ وہاں ہے ہی نہیں محبوب کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سائل ہے وہاں سے مل جاتا خدا کی قسم ملتی ہاں ہاں ملتا ہے آزمائے تو وہ جسے شک ہو ہمیں تو شک نہیں ہم کیوں آزمائے ہمیں تو ملتا ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا شار کہتا ہے کہ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا جب محبوب کی بارگاہ میں کوئی اپنا آتا ہے محبوب کا چاہنے والا آتا ہے اس کی تو بات ہی نگاری ہے اس کی تو بات ہی ہے وہ اپنا ہے اپنے تو اپنے ہوتے ہیں وہ غیر غیر ہوتے ہیں اپنے تو اپنے ہوتے ہیں اب سنیے یہ دربار محمد ہے یا اپنوں کا کیا کہنا کہ یہاں سے ہاتھ خالی بھی والی نہیں کرتے سب کرتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں کوئی دعوت ہو کوئی تقریب ہو ہم نے دعوت کا اہتمام کیا ہم نے کارڈ بانٹے ہوئے دعوتیں دی ہوں فلاں تم آنا تم آنا تم آنا تم آنا ہزار آدمی کی دعوت کر دی ہم نے ہزار تو آ گئے لیکن ساتھ کچھ تو جس کو دعوت نہ تھی دعوت جس کو نہ تھی پھر بھی آ گئے ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلو بھائی جب آئی گئے تو کھا لیں اب کہاں ان سے جھگڑے ہم جھگڑیں گے اپنی میموری خراب کریں گے اس لیے آئے ہیں تو کھا کے جائیں تو ہم بولنا ہم ہر کی دعوت ہو جاتے ہیں وہ تو پھیلی ہو وہ تو فیل ہی ہو سبحان اللہ اسی ناچ کا ایک شعر ہے جس میں شاعر کہتا ہے کہ یہ در پارے یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادام یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ان مانگوں میں شاعر کہتے ہیں کہ دربار آتا کا ہے یہاں تو بن مانگے ملتا ہے نادان یہاں دامن کیا پھیلا رہا جب بن مانگے مل رہا دامن کو پھیلا رہا ہے یہ شاید کہنا تھا لیکن ہم اس اس طرح بھی اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں جو میں اکثر پڑھتا ہوں یہ دربار محمد یہیں یہی سب کو ملتا ہے سنی کا تو عقیدہ یہی ہے وہ تو دامن پھیلانے والا ہے ہی جو نہیں پھیلاتے نا یہاں دامن یہ سوچ کر کے سرکار کچھ نہیں دیتے وہ نہ دامن وہ نادان ہے یہ سمجھ پڑی سرکار کچھ نہیں دیتے میرے محبوب کا فرمان ہے ان نمانا ہوتی بے شک اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی جی، ہم سرکار کا تو جو اس عقیدے کا ہو جو یہ نہیں مانتا کہ سرکار نہیں دیتے جو یہ مانتا ہو سرکار نہیں دیتے اور جو یہ مانتا ہے سرکار دیتے وہ عقل والے ہیں جو یہ نہیں مانتے وہ نادان ہے تو اسی سے اگر آپ سمجھیں اس شیر کو کہ یہ دربار محمد ہے یہیں سے سب کو ملتا ہے وہ نادان ہے جو یہاں دامن کو پھیلایا نہیں آشورے کا دن گزرا یزید پلی نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر پانی بند کر دیا ارے پانی کی کمی تھی امام حسین خدا کی قسم نہیں میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین زمین پر ٹھوکر مار کر اپنے پاؤں سے تو پانی کے چشمے پھوٹ دیتے خدا کی قسم لیکن ہونا کیا ہے بس وہی نہ کہ کربلا میں ہو رہا ہے امتحان یہ حق کی رضا پر راضی ہے وہ حق کی رضا راضی تھے ورنہ ایمان حسین کو پانی کی کمی نہ تھی یزید پلیت نے کیا سوچا پانی بند کر دیتے پانی بند کر دیں گے حوصلے کم ہو جائیں گے پس ہو جائیں گے کر لیں گے وہ کمپک بھول گیا کہ کس بات کے بھول شاعر کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر لگتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر ہیں مرجھایا دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں ہم نے کسی سے کیوں مانگ گئے ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں کسی کے سامنے دان